ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہوگی اور اس نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت میں قتل آمد کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے قتل عمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے متعدد آیات میں اسے شرک باللہ کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ صورت الفرقان آیت 68 میں ہے والذین لا يدعون ما اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور احادیث میں بھی اس کی بڑی وعید آئی ہے جیسا کہ ترمیزی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام رہنے والے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا کسی مومن کو قصدن قتل کرنے والے کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں اس کے بارے میں صحابہ کا اختلاف رہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی بخاری نے سعید بن جبیر سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت آخری دنوں میں نازل ہوئی اور کسی دوسری آیت نے اسے منسوخ نہیں کیا ہے مسلم نسائی اور ابو داود نے ایک دوسری اسی معنی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ اس آیت کے بعد کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی جو اسے منسوخ کرے زید بن ثابت ابو حریرا عبداللہ بن عمر حسن اور قطادہ وغیرہ ہم کی یہی رائے ہے اور جمہور علماء امت کا قول ہے کہ قاتل آمد کی اس کے اور اس کے رب کے درمیان توبہ ہے اگر توبہ کر لے اور عمل صالح کے ذریعے اپنی حالت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور مقتول کو اس کی مظلومیت کا اچھا بدلہ عطا کر کے اسے خوش کر دے گا صورت الفرقان کی جو آیت ابھی گزری ہے اس میں شرک باللہ قتل عمد اور زنا جیسے جرائم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما کہ جو شخص توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے صورت الزمر آیت ترپن میں فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ان دونوں آیتوں میں تمام گناہوں کے بارے میں حکم عام ہے کہ صدق دل سے توبہ کرنے سے اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ قتل عمد کا مرتکب جہنم میں ضرور داخل ہوگا یا تو اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے قول کے مطابق اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی یا جمہور کے قول کے مطابق کہ اس کے پاس کوئی عمل صالح نہیں تو بھی وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اس لیے کہ آیت میں خلود فنار سے مراد لمبی مدت ہے جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا یہاں ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ توبہ کے ذریعے کسی کا حق ساقط نہیں ہو جاتا ہے اس لیے توبہ کرنے کے بعد بھی مقتول کا حق قاتل کے ذمے باقی رہے گا اور وہ قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول کر لے گا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مقتول کو اس کی مظلومیت کا اتنا اچھا بدلہ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور قاتل کی توبہ قبول ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیا جائے گا فائدہ دنیا میں مقتول کے اولیاء کو اختیار ہے چاہیں تو قصاص لیں چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو دیت مغلزہ لے لیں یعنی سو اونٹنیاں اس اجمال کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے لیکن اگر مقتول کے اولیاء اسے معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو کیا اسے کفارہ بھی دینا ہوگا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ہاں اسے کفارہ دینا ہوگا اس لیے کہ جب قتل خطا میں کفارہ واجب ہے تو قتل آمد میں بدرج اولا واجب ہوگا